خوف اور امن اس دنیا کا المیہ یہ ہے کہ یہاں انسان ہر وقت کسی نہ کسی اندیشے اور خوف کا شکار رہتا ہے امن و امان کی صورتحال کی بنا پر لوگ اپنی مال جان اور آبرو کے متعلق تشویش میں مبتلا رہتے ہیں مثلا اپنا مال و دولت ڈاکوؤں اور لٹیروں سے بچانے کے لیے وہ اسے بینکوں تجوریوں اور لاکرز میں محفوظ رکھتے ہیں جس ملک میں جنگ یا فساد کی مصیبت آ پڑے وہاں مال کے ساتھ ساتھ جان اور آبرو بھی ہمہ وقت خطرے میں رہتے ہیں جان مال اور آبرو سے متعلق خارج سے اگر اطمینان ہو بھی جائے تو ان گنت حادثے بیماریاں معاشی اور معاشرتی مسائل انسان کا سکون درہم برہم کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں ڈاکٹرز اور ہسپتالوں کے چکر بے روزگاری خاندان میں کسی کی حادثاتی موت گھریلو ناچاقی کاروباری پریشانیاں ذاتی زندگی میں پیش آنے والے جذباتی سانحات وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جن سے انسان چاہے جتنی کوشش کر لے مفر ممکن نہیں قرآن مجید کے مطابق یہ صرف جنت ہے جہاں فرشتے آزمائش کی نوید لے کر نہیں بلکہ سلامتی کا پیغام لے کر آ رہے ہوں گے یہ وہ جگہ ہے جہاں اہل ایمان جنت کے بلند و بالا محلات میں امن و سکون کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے سورہ صبا ہر انسان کی خواہش اسی جنت کا حصول ہونا چاہیے جہاں اور تمام نعمتوں کے ساتھ امن و سکون کی نعمت بھی ہمہ وقت میسر ہوگی یہ حقیقت ہے کہ اس دنیا میں زندگی کے بعد سب سے بڑی نعمت امن و سکون ہے ہر نعمت اس وقت بیکار ہو جاتی ہے جب زندگی نہ رہے یا پھر انسان کو ان نعمتوں کو برتنے کے لیے سکون و اطمینان میسر نہ رہے یہ صرف جنت ہے جہاں نعمتیں بھی ہوں گی اور ان سے لطف اٹھانے کے لیے کامل امن و چین بھی ہوگا پکنک پوائنٹ ستمبر کے آخری ہفتے میں صوبہ پنجاب میں ایک اندھوناک بس حادثے میں پکنک سے واپس آتے ہوئے پینتیس بچے جام بحق ہو گئے حادثے کے دو ہفتے بعد ایک ویڈیو منظر عام پر آئی اس ویڈیو میں جو اسی بس میں سوار ایک بچے نے حادثے سے قبل بنائی تھی یہ دکھایا گیا کہ تمام بچے خوشی سے بیٹھے ہوئے ہیں جو کچھ پکنک کے سفر میں عموماً ہوتا ہے یعنی میوزک باہمی گفتگو ہنسی مذاق وہی سب بچے کر رہے تھے یہ منظر یقیناً ہر درد مند دل کے لیے بڑا دل گداس منظر تھا کہ کس طرح نوجوانی کی حدود کو چھونے والے یہ بچے موت کے المیے سے کچھ دیر قبل تک عالم خوشی و طرب میں اس بات سے بے خبر تھے کہ ان کے ساتھ کیا حادثہ پیش آنے والا ہے تاہم اس ویڈیو کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھنے سے انسانوں کا ایک عجیب المیہ بھی سامنے آتا ہے یہ المیہ ایک تربیہ سے شروع ہوتا ہے جس میں انسان اس تاریخ اور ناقابل رہائش کائنات میں ہونے کے باوجود ایک ایسی دنیا میں آنکھ کھولتا ہے جہاں زندگی اپنی تمام تر رانائیوں اور حسن و جمال کے ساتھ رونق افروز ہے اس دنیا میں انسان کے پاس ہر وہ چیز ہے جس سے وہ اپنی ضروریات پوری کر سکے وہ دیکھ سکتا ہے سن سکتا ہے بول سکتا ہے سونگ سکتا ہے وہ چل سکتا ہے پکڑ سکتا ہے چھو سکتا ہے معاملہ صرف ضروریات تک محدود نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر وہ زندگی کے ہر رنگ ہر ذائقے ہر خوشبو ہر منظر اور ہر خوشی کو پوری طرح انجوائے کر سکتا ہے یہ سب دیکھ کر انسان اس دنیا کو پکنک پوائنٹ سمجھنے لگتا ہے وہ مسرتوں اور خوشیوں کی تلاش کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیتا ہے وہ سہولیات اور آسائشوں کے حصول کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے وہ کبھی بھولے سے بھی نہیں سوچتا کہ ان ویران بے انتہا سرد اور ناقابل برداشت گرم کائنات کے مجموعے میں اتنی حسین دنیا کس نے تخلیق کی اور اس کے لیے مسخر کر دی وہ دنیا جس میں دریا کی روانی سبزے کی ہریالی سمندروں کی وسعت نیلگو آسماں کی بلندی تاروں کی جگمگاہٹ سورج کی روشنی اور ان گنت مفید اور دلکش چیزیں موجود ہیں وہ اس دنیا کے خالق کو داد دینے اس کا شکر ادا کرنے اس کی بندگی اور اطاعت کرنے میں بہت بخیل اور سست واقع ہوتا ہے اس کی نظر میں دنیا صرف ایک پکنک پوائنٹ بنی رہتی ہے اسے بتانے والے بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دنیا ایک پکنک پوائنٹ نہیں بلکہ ایک امتحان گاہ ہے یہ بے مقصد اور بیکار نہیں کہ ازل کی راہ سے آنے والے کچھ دیر خیمہ دنیا میں جامع وجود زیب تن کر کے محفل ایش و طرب برپا کریں اور پھر عدم کی منزل کو گامزن ہو جائیں یہ دنیا ایک ابدی کریئر کے آغاز سے قبل لیا جانے والا پہلا اور آخری امتحان ہے جو اس امتحان میں سرخرو ہوا وہ جنت کی ابدی پکنک پوائنٹ میں بسا دیا جائے گا جو ناکام ہوا اس کے حصے میں کائنات کی ساری تاریکیاں آئیں گی اور اگر کچھ روشنی ہوئی تو صرف اس بھڑکتی ہوئی آگ کی جو ناکام ہونے والوں کی چمڑی ادھیڑ کر رکھ دے گی آہ مگر یہ انسان نہیں سنتا بالکل نہیں سنتا عارضی دنیا میں مگن رہتا ہے اسی کی خوشی اور غم کو حقیقت سمجھ کر ایک ایسے سراب کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے جو کبھی حقیقت نہیں بنے گا پھر ایک روز حادثہ ہو جاتا ہے زندگی کی بس کریش ہو جاتی ہے موت کا فرشتہ موجود ہوتا ہے پھر اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ ایک امتحان گاہ میں موجود تھا جسے بدقسمتی سے اس نے پکنک پوائنٹ سمجھ لیا مگر دیر ہو چکی ہوتی ہے اس کے بعد تو بس رونا باقی رہتا ہے یا چیخنا کلر کا ہار حادثے کی اس ویڈیو میں انسان کے اسی المیے کا بیان بھی ہے مگر ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ سوال ہم میں سے ہر شخص کو خود سے کرنا چاہیے شکوے کے بجائے شکر انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہر گھڑی اور ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی انگنت نعمتوں میں جیتا ہے ہاتھ پاؤں جیسے اعضا دیکھنے سننے جیسی قوتیں ذہن اور زبان جیسی صلاحیتیں مال و اولاد جیسی نعمتیں میاں بیوی جیسے رشتے یہ سب وہ کرم نوازیاں ہیں جو ساری زندگی انسان کو بلا استحقاق ملتی رہتی ہیں مگر انسانوں میں سے شاز ہی ہوں گے جو ان نعمتوں پر دل و جان کی گہرائی سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوں ہاں ان میں سے کوئی نعمت اگر انسان سے چھن جائے کسی قریبی رشتہ دار کی موت ہو جائے ہاتھ پاؤں یا سماعت و بسارت وغیرہ چھن جائے جان و مال کا کوئی نقصان ہو جائے تو انسان کی دنیا اندھیر ہو جاتی ہے صدمے کی شدت سے انسان بے حال ہو جاتے ہیں اکثر لوگ ایسے میں شکوہ اور شکایت شروع کر دیتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ ان میں سے کوئی نعمت ان کا حق نہیں تھی بلکہ یہ رب کریم کی مہربانی تھی جو اس نے اپنی عنایت سے عطا کی تو انسان نے شکر نہیں کیا اور اپنی حکمت سے واپس لی تو انسان نے صبر نہیں کیا انسان کو اگر حقیقت کا ادراک ہو جائے تو وہ مصیبت آنے سے پہلے سراپا شکر بن کر زندگی گزارے جتنی تڑپ سے لوگ مصیبت پر روتے ہیں وہ اتنی ہی شدت سے نعمت چھننے سے پہلے اس کا شکر ادا کریں گے وہ اپنے ہاتھ پاؤں سماعت بسارت دل و دماغ مال و اولاد اور میاں بیوی جیسے رشتے کے دیے جانے پر صبح و شام رب کی کبریائی اور حمد بیان کریں گے وہ لمحہ لمحہ اس کی شکر گزاری کریں گے شکوے کے بجائے شکر کرنے والے یہی وہ لوگ ہیں جن کی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں اور دنیا میں محرومی سے زیادہ انہیں عطا و بخشش الہی سے واسطہ پڑتا ہے ایک سجدے کے عوض آخرکار بیس اکتوبر دو ہزار گیارہ بروز جمعرات لیبیا کے حکمران معمر قذافی کو ہلاک کر دیا گیا جون انیس سو بیالیس میں پیدا ہونے والے قذافی کی عمر موت کے وقت انہتر برس تھی ان میں سے بیالیس برس وہ لیبیا کے بلا شرکت غیر حکمران رہے جمہوریت کو تو چھوڑیے کہ جس میں بیشتر ملکوں میں حکمران پانچ برسوں میں بدل جاتے ہیں قدیم بادشاہت میں بھی چند ہی مثالیں ملتی ہیں جب کوئی شخص چالیس برس سے زائد عرصے تک مسند اقتدار پر فائز رہا ہو انسانی خواہشات کی اگر کوئی فہرست ترتیب دی جائے تو اس میں سب سے بنیادی خواہش زندگی کی ہوگی اور سب سے بڑی خواہش اقتدار کی زندگی اور اقتدار کوئی نہیں چھوڑنا چاہتا مگر المیہ یہ ہے کہ انسان کو ایک روز یہ دونوں چیزیں مجبوراً چھوڑنی پڑتی ہیں چاہے انسان کی زندگی انہتر سال کی ہو یا اس کا اقتدار بیالیس برسوں پر محیط ہو جائے اس کائنات میں صرف ایک ہستی ہے جس کی زندگی کو موت کا اندیشہ نہیں اور جس کے اقتدار کو کسی بغاوت اور تبدیلی کا خوف نہیں وہ اللہ پروردگار عالم ہے معبود برحق بادشاہ حقیقی وہ زندہ ہے اور اس کا اقتدار ہمیشہ رہے گا جس انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے وہ قذافی جیسے لوگوں سے لے کر ایک عام انسان کی موت کی خبر سن کر بے اختیار سجدے میں گر جائے وہ رو رو کر کہے گا کہ پروردگار یہ صرف تیری ذات ہے جسے موت نہیں یہ صرف تیرا اقتدار ہے جسے زوال نہیں پروردگار کو یہ سجدہ اتنا محبوب ہوتا ہے کہ اس کے جواب میں وہ ایک فانی اور آجز انسان کو ہمیشہ کی زندگی اور جنت کا ناختم ہونے والا اقتدار دے دیتا ہے کتنا کمزور ہے یہ عاجز انسان جو زندگی اور اقتدار کی خواہش کے باوجود ان سے محروم ہو جاتا ہے کتنا کریم ہے وہ رب جو ایک سجدے کے عوض یہ سب کچھ اسے عطا کر دیتا ہے بن دیکھے کا سودا پچھلے دنوں ای میل پر ایک دلچسپ حکایت موصول ہوئی اس میں بتایا گیا تھا کہ بادشاہ ہارون رشید اپنی بیگم زبیدہ خاتون کے ہمراہ دریا کنارے ٹہل رہے تھے کہ ان کی ملاقات ایک معروف بزرگ بہلول سے ہو گئی بہلول ریت پر گھر بنا رہے تھے انہوں نے بادشاہ سے کہا یہ گھر ایک دینار میں خرید لو میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں ایک گھر عطا کر دے بادشاہ نے اسے دیوانے کی بڑھ سمجھا اور آگے بڑھ گئے البتہ ملکہ نے انہیں ایک دینار دے کر کہا کہ میرے لیے دعا کیجیے گا رات کو بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں ان کی بیگم کا محل بنا دیا گیا ہے اگلے دن بادشاہ نے بہلول کو وہی کچھ کرتے ہوئے دیکھا تو ان سے کہا کہ میں بھی جنت میں محل خریدنا چاہتا ہوں بہلول نے جواب دیا کہ آج اس محل کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہی ہے بادشاہ نے کہا کہ یہ قیمت میں تو کیا کوئی بھی نہیں دے سکتا مگر کل سے آج تک تم نے اس گھر کی قیمت اتنی کیوں بڑھا دی بہلول نے جواب دیا جنت کا سودا بن دیکھے بہت سستا ہے مگر دیکھنے کے بعد ساری دنیا کی بادشاہت بھی اس کی کم قیمت ہے یہ ظاہر ہے کہ ایک حکایت ہے جس کے صحیح یا غلط ہونے کی بحث غیر متعلقہ ہے لیکن جو بات اس میں بیان ہوئی ہے وہ ایک حقیقت ہے آخرت کی آنے والی دنیا کی ہر حقیقت اتنی غیر معمولی ہے کہ اس کے سامنے ساری دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے آنے والی اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات والا صفات ہے وہ رب اتنا طاقتور اور اس کے مقابلے میں تمام مخلوقات اس قدر کمزور ہیں کہ سب مل کر بھی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے وہ رب آج اپنی بندگی کی دعوت دے رہا ہے مگر لوگ اس کی عبادت بلکہ اس کے وجود کے بھی منکر ہیں صرف اس لیے کہ اپنی تمام تر طاقت و عظمت کے باوجود وہ رب پردائے غیب میں ہے وہ فوراً کسی مجرم کو نہیں پکڑتا وہ کسی انسان کو نظر بھی نہیں آتا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اپنی کمزور اور بے وقت ہستی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں یا پھر ان کی جبین نیاز جھکتی بھی ہے تو کسی ایسی مخلوق کے سامنے جو انہیں نظر آ رہی ہو چاہے وہ کوئی بت ہو یا کوئی قبر کل قیامت کے دن ان میں سے ہر مخلوق کی بے وقتی اور خدا کی عظمت کا مشاہدہ انسان اپنی آنکھوں سے کر لے گا مگر اس وقت نہ خدا کے سامنے جھکنا کام آئے گا نہ اس کی بندگی کوئی فائدہ دے گی یہی معاملہ جنت کا ہے دنیا کی معمولی نعمتوں کو سب کچھ سمجھنے والے انسانوں کو اگر جنت نظر آ جائے تو ان کی آنکھیں پھٹ جائیں گی اس جنت کا حسن اس کی نعمتوں کی کثرت اس کی ابدی زندگی اور اس کا لافانی عیش ایسا ہے کہ اس کے لیے انسان اپنی پوری زندگی اور پوری دنیا کو بھی بطور قیمت پیش کر دے تو یہ کم ہے مگر چونکہ یہ جنت پردہ غیب میں مستور ہے اس لیے اس کی قیمت بہت ہی کم رکھی گئی ہے دن میں صرف پنج وقتہ نماز کے لیے بمشکل ایک گھنٹہ سال میں ایک ماہ کے روزے اگر بچت اور گنجائش ہو تو سالانہ معمولی زکوٰۃ اور زندگی میں ایک دفعہ حج بس یہی جنت کی کم از کم قیمت ہے مگر آج لوگوں کو یہ قیمت بھی گراں گزرتی ہے یہی معاملہ جہنم کے ان عذابوں کا ہے جن کی ایک جھلک بھی انسان دیکھ لے تو ساری زندگی گناہوں اور نافرمانی کے ہر کام سے دور رہے گا مگر چونکہ یہ جہنم اور اس کے بدترین عذاب آج آنکھوں سے دور ہیں اس لیے انسان انہیں بھول کر عارضی اور فانی زندگی کو اپنا مقصود بنا لیتا ہے اور اللہ کی ہر حد کو پامال کر دیتا ہے سچ یہ ہے کہ آخرت کا ہر سودا ایسا ہے کہ انسان اس کے لیے سب کچھ دے ڈالے مگر غیب کے پردے کی بنا پر یہ سودا بہت سستا ہے کل قیامت کے دن انسان ہر قیمت دے کر یہ سودا کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا مگر اس روز کسی قیمت پر یہ سودا نہیں کیا جائے گا شاپنگ کلچر تاریخ کے مختلف ادوار میں انسانوں کی زندگی کا مرکز مختلف چیزیں رہی ہیں ایک دور وہ تھا جب انسان خارج میں موجود مخلوقات کو معبود کے مقام پر رکھتا اور انہی کی رضا و خوشنودی کو اپنی زندگی کا نصب و لین بناتا تھا یہ زیادہ تر زراعتی دور یا ایگریکلچرل ایج کا زمانہ تھا اس دور میں رائج کلچر کو ہم معبود کلچر کہہ سکتے ہیں پھر صنعتی دور یا انڈسٹریل ایج کا زمانہ آیا جب انسان ان سارے خداؤں سے فارغ ہو گیا اس دور میں مخلوقات عبادت کا نہیں بلکہ تحقیق کا موضوع بن گئیں یہ وہ دور تھا جس میں کائنات انسانی فکر و فہم کا مرکز نگاہ بن گئی ایجادات اور تحقیقات نے دنیا بدل کر رکھ دی اور کل کائنات انسان کے لیے مسخر ہو گئی چنانچہ اس کلچر کو ہم تسخیر کائنات کلچر کہہ سکتے ہیں اکیسویں صدی میں ایک نیا دور شروع ہو چکا ہے یہ انفارمیشن ایج ہے اس دور میں ایجاد و اختراع کا دروازہ بند تو نہیں ہوا لیکن اس کا رخ انسانی خواہشات کی تسکین کی طرف ہو چکا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ آج ہر انسان کی زندگی کا مقصد لذت کا حصول اور اپنے ارد گرد مادی دنیا کی رونقوں کو جمع کر لینا ہے چنانچہ سائنسدان انجینئرز صنعت کار اور تاجر ایسی اشیاء بنانے اور ان کی تیاری میں لگے رہتے ہیں جو انسانی زندگی کو آسائش اور سہولت سے بھر دیں بازار دکانیں شاپنگ سینٹرز ان مادی اشیاء سے بھرے ہوئے ہیں جو انسانوں کے لیے باعث کشش ہوتی ہیں اخبارات ریڈیو ٹیلی ویژن اور سینما میں اشتہارات کا امبار لگا ہوا ہے تاکہ لوگ خریداری کی طرف مائل ہو جائیں اس پس منظر میں ہم آج کے زمانے کو خریداری یا شاپنگ کلچر سے تعبیر کر سکتے ہیں جس میں آج ہر انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائے اور زیادہ سے زیادہ چیزیں خریدے اور انہیں استعمال کرے یہ گویا انسانی فکر کا آخری ارتقاء ہے جب اس نے یہ حقیقت جان لی ہے کہ نہ صرف اس کے اندر لذت اندوزی کی بے پناہ صلاحیت ہے بلکہ اس کائنات میں بھی اس کی لذت کو تسکین بخشنے کی غیر معمولی استطاعت ہے گرچہ انسان کی اس لذت اندوزی کو بے مزہ کرنے کے لیے غربت بیماری مصائب محرومی معذوری بوریت محدودیت اور سب سے بڑھ کر موت اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے یہ سب چیزیں انسان کی بنائی ہوئی ہر مادی جنت کو کسی بھی وقت اجاڑ سکتی ہیں یہ صرف پروردگار عالم کی جنت ہے جہاں انسان ان تمام مسائل سے محفوظ رہ کر ختم نہ ہونے والی زندگی میں ہمیشہ خوشی و کامرانی کی زندگی جیے گا دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جنت بھی دراصل ایک خریداری کلچر کے نتیجے میں انسان کو ملتی ہے یہ خریداری کلچر وہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ توبہ میں ہے اس کلچر میں انسان اپنے وقت اپنی صلاحیت اپنے مال اور سب سے بڑھ کر اپنی جان کا بہترین مصرف یہ سمجھتا ہے کہ ان سے جنت خریدی جائے اس مقصد کے لیے وہ نیکیوں کے سکے جمع کرتا ہے بھلائیوں کی کرنسی سمیٹتا ہے عبادت و اطاعت کی انویسٹمنٹ میں اپنے جان اور مال کو کھپاتا ہے انسانی خدمت کے میدان میں تگ و دو کرتا ہے نصرت دین کی مد اور رشتہ داروں کی مدد کے لیے خرچ کرتا ہے کمزوروں اور ضعیفوں کی رعایت کرتا ہے یہ کلچر بظاہر آج ایک غیر مقبول کلچر ہے مگر وہ کلچر ہے جو انسانیت کا ابدی کلچر ہے یہ کلچر قیامت کے فوراً بعد شروع ہوگا اور کبھی ختم نہیں ہوگا اس ابدی کلچر میں جنت کے خریداروں کے لیے ختم نہ ہونے والی خوشیاں ہوں گی بے حساب نعمت ہوگی بے خوف زندگی ہوگی بے انتہا لذت ہوگی بے حد تسکین ہوگی بے پناہ سرور ہوگا بے اندازہ مسرت ہوگی کاش شاپنگ کلچر کا انسان اس آنے والے کلچر کو جان لے مردوں کے کان اردو زبان میں کہاوت مشہور ہے کہ مردوں کے کان ہوتے ہیں آنکھیں نہیں ہوتی یہ کہاوت ظاہر ہے خاندانی جھگڑوں میں مردوں کے کردار کا بیان ہے مگر در حقیقت یہ ایک ایسی انسانی کمزوری کا بیان ہے جس پر اگر قابو نہ پایا جائے تو معاشرہ ہر پہلو سے انتشار کا شکار ہو سکتا ہے ساس بہو کا جھگڑا ہماری معاشرت کا ایک حصہ ہے اس جنگ میں فریقین کی خواہش ہوتی ہے کہ مرد جو کہ ماں کا بیٹا اور بیوی کا شوہر ہوتا ہے اسے اپنی طرف کر لیا جائے کسی بھی اختلاف کی شکل میں دونوں طرف کی خواتین بات کو اپنے انداز سے بیان کرتی ہیں ایسے میں مرد اگر صرف اپنے کانوں کا استعمال کرے اور جو فریق زیادہ چرب زبان اور ہوشیار ہو اس کی باتوں کو درست مان کر اس کی طرف داری کرنے لگے تو وہ زیادتی کا مرتکب ہوگا مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی آنکھیں بھی استعمال کرے یعنی حقائق کا جائزہ لے ہر معاملے کی پوری تحقیق کرے اور اس کے بعد ہی کوئی رائے قائم کرے سنی سنائی باتوں پر یقین کرنے کے بجائے پوری معلومات مکمل چھان بین اور غیر جانب تحقیق کے بعد رائے قائم کرنا نہ صرف ہمارے دین کی ایک بنیادی تعلیم ہے بلکہ علم اخلاق اور عقل کا بھی ایک لازمی تقاضا ہے بدقسمتی سے اس دور انحطاط میں مسلمان جن اعلیٰ اخلاقی اور دینی صفات سے محروم ہو چکے ہیں ان میں سے ایک وصف یہ بھی ہے اس کے نتائج ہم خاندانی جھگڑوں کی شکل میں بھی دیکھتے ہیں اور معاشرے میں روز افسوں انتشار اناد باہمی نفرت اور تعلقات کی خرابی کی شکل میں ہر روز ہمارے سامنے آتے ہیں لیکن ایک حقیقی مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کانوں کے ساتھ ساتھ آنکھوں کا بھی استعمال کرے اور تعصب سے دور رہ کر مکمل تحقیق کے بعد ہی کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرے یہ ایک سجدہ انسان کا چہرہ اور سر اس کی عزت و شرف کا اظہار ہے ہماری زبان کے متعدد محاورے یہ بتاتے ہیں کہ جسم کے اس حصے کا انسانی شرف سے کتنا گہرا تعلق ہے سر جھکانا ناک نیچی کرنا منہ نہ لگانا ناک رگڑوا دینا منہ پر تھوکنا وغیرہ جیسے اسالیب اور محاورے اسی شرف کے ہونے یا نہ ہونے کا بڑا عمدہ بیان ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ وہ اپنے اس چہرے اور سر کو پروردگار کے سامنے زمین پر ڈال دے یہ وہ عبادت ہے جسے ہم سجدہ کہتے ہیں سجدے میں انسان کا سر اور ناک زمین پر رگڑتا ہے اور اس کا وجود اس ہستی کے سامنے ڈھے پڑتا ہے جس نے اسے سب کچھ عطا کر رکھا ہے یہی سبب ہے کہ انسان سجدے میں رب کا قرب حاصل کر لیتا ہے مگر اکثر عبادت کرنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سجدے کو نماز کا بس ایک جز سمجھ کر رسمی طور پر سجدہ کرنے پر چھوٹ جاتے ہیں اس سجدے میں وہ تین دفعہ گنتی کر کے ایک تسبیح پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ انہیں احساس نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیا کیا ہے حالانکہ غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ سجدہ کر کے انسان اپنے شرف اور عزت کے سب سے بڑے مقام کو اپنے رب کے سامنے پست اور زلیل کر دیتا ہے ایک ایسی چیز ہے جس کا ہم کسی دوسرے انسان کے سامنے کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے انسان اگر اس احساس کے ساتھ سجدہ کرے تو اس کی کیفیت بدل جائے گی خاص کر یہ سجدہ اگر نماز سے باہر کیا جائے تو پھر یہ عادتاً اور رسمن کیا جانے والا سجدہ نہیں رہے گا بلکہ یہ اپنی ذات میں ایک مکمل عبادت کی لذت اور حلاوت انسان کو عطا کرے گا جو کسی اور ذریعے سے انسان کو نہیں مل سکتی سجدہ بلا شبہ ایک عظیم عبادت ہے بشرط یہ کہ سوچ سمجھ کر کیا جائے لکھنے والے فرشتوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے یہ آج کی نشست کا آغاز تھا جس کے شروع ہی میں عارف نے حاضرین مجلس کے سامنے ایک سوال رکھ دیا تھا مجلس میں موجود ایک طالب علم نے جواب دیا مشرقین عرب یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ فرشتوں کا خدائی میں کوئی حصہ ہے چنانچہ قرآن نے یہ واضح کیا ہے کہ وہ معبود نہیں بلکہ بندے ہیں وہ رب کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے نہ ان کا پروردگار کی خدائی میں کوئی حصہ ہے مشرقین کے بعد سے لے کر آج تک کے مسلمانوں کے لیے فرشتوں پر ایمان کا کیا مطلب ہے ان کے جواب کو قبول کرتے ہوئے مگر اس کے ساتھ اپنے اصل مدعے کو واضح کرنے کے لیے عارف نے اپنا سوال کچھ مختلف انداز سے دہرایا اس دفعہ نشست میں کوئی آواز نہیں ابھری مطلب صاف تھا کہ اب لوگ عارف کی بات ہی سننا چاہتے ہیں وہ گویا ہوئے بے شک فرشتے معبود نہیں نہ خدائی میں ان کا کوئی حصہ ہے مگر ہمارے لیے ان پر ایمان کے حوالے سے یہ بات زیادہ اہم ہے کہ وہ ہماری خلوت و جلوت کے ساتھی ہیں ہماری زبان کا ہر لفظ وہ لکھ لیتے ہیں اور ہمارے ہر فعل کے گواہ بن جاتے ہیں وہ امین ہیں بہت طاقتور ہیں بہت عزت والے ہیں ہم نہ ان کو رشوت دے سکتے ہیں نہ انہیں کچھ لکھنے سے روک سکتے ہیں نہ ان کا لکھا بدل سکتے ہیں قیامت کے دن ان کا لکھا ہوا ہی ہماری ابدی زندگی کا فیصلہ کرے گا سو ان پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا عمل بدل جائے جس کا عمل بدل گیا وہی حقیقتاً ایمان والا ہے اور جس کا عمل نہیں بدلا وہ بس نام کا مسلمان ہے عارف کی بات ختم ہو گئی مگر بات دلوں میں اتر گئی فرشتوں نے عارف کی ان باتوں کو بھی لکھ لیا اور حاضرین کی سماعتوں کو بھی نامہ اعمال میں درج کر لیا میں وہی ہوں مومن مبتلا ایک صاحب کا معمول تھا کہ عام حالات میں صبح و شام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے کہ پروردگار مجھے اس وقت کوئی غم کوئی پریشانی نہیں میں نہ بیمار ہوں نہ تنگ دست یہ وہ حال ہے جس میں اکثر لوگ تجھے بھول جاتے ہیں مگر میرے مولا میں اس حال میں بھی تجھے یاد رکھے ہوئے ہوں اور کسی بیمار اور پریشان حال شخص سے بڑھ کر تجھے پکارتا ہوں اور تیری تعریف تسبیح اور شکر کرتا ہوں کچھ عرصے بعد ان صاحب کو ایک بہت شدید مسئلے کا سامنا ہو گیا جس کا حل کرنا ان کے بس میں نہیں تھا اب انہوں نے پروردگار سے صبح و شام اس طرح دعا کرنا شروع کر دی کہ پروردگار میں وہی خوشحال شخص ہوں جو آسانی اور راحت میں تجھے نہیں بھولا تھا تیری یاد اور عبادت میری زندگی رہی تیرے بندوں پر خرچ کرنا اور ان کی خدمت میری عادت رہی اب میں مشکل میں گھر گیا ہوں میری مدد فرما کچھ ہی عرصے میں موجزانہ طور پر ان کا مسئلہ حل ہو گیا میں نے یہ واقعہ سنا تو مجھے اردو کے کلاسیکل شاعر مومن کا ایک بے مثال شعر یاد آ گیا یہ شعر ان کی ایک انتہائی خوبصورت غزل کا مقطع ہے جس میں وہ اپنے محبوب سے کہتے ہیں جسے آپ گنتے تھے آشنا جسے آپ کہتے تھے با وفا میں وہی ہوں مومن مبتلا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو حکیم مومن خان مومن کی غزل کا محبوب شاید انہیں بھول گیا تھا مگر پروردگار عالم کچھ نہیں بھولتا خاص طور پر جن لوگوں کو وہ ایک دفعہ با وفاق کہتے اور جن کو وہ اپنے وفاداروں میں گن لے ان کی ہر مصیبت اور دکھ میں وہ ان کے ساتھ کھڑا رہتا ہے زندگی کی ہر مشکل وہ ان پر آسان کر دیتا ہے ہر حال میں ان کی مدد کرتا ہے کبھی حکمت کا تقاضا یہ ہو کہ سختی آ بھی جائے تب بھی وہ ان کے قلب پر سکینت نازل کر کے انہیں ذہنی سکون سے محروم نہیں ہونے دیتا پروردگار مصیبت میں پکارنے والے ہر شخص کے ساتھ یہی معاملہ کرتے ہیں مگر ان لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ خصوصی طور پر کیا جاتا ہے جو خوشی اور آسانی کے لمحات میں رب کریم کو نہیں بھولتے ایسا مومن جب کسی سختی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اسے پروردگار سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی جسے آپ گنتے تھے آشنا جسے آپ کہتے تھے با وفا میں وہی ہوں مومن مبتلا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو بلکہ اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی ہر مشکل کو پروردگار پیدا ہونے سے پہلے ہی حل کرنے کا بندوبست کر دیتے ہیں یہ ممکن ہے کہ ان کی حکمت کے تحت اس مومن کی بھلائی ہی میں وہ مسئلہ حل ہونے میں کچھ وقت لے لیکن ایسے کسی شخص کو بے آسرا اور بے سہارا نہیں چھوڑا جاتا اور یہ ممکن بھی کیسے ہے جو مہربان بے وفاؤں اور احسان فراموش لوگوں پر عنایت سے نہیں رکتا وہ اپنے وفاداروں کو کیسے بھول سکتا ہے خدا کی یہی صفت ہے جو اسے اپنے بندوں کی نظر میں کائنات کی محبوب ترین ہستی بنا دیتی ہے بے شک خدا ہی اس قابل ہے کہ اس سے سب سے بڑھ کر محبت کی جائے جہنم کی قید میں پچھلے چار گھنٹے سے اپنے ہی گھر کی سٹڈی میں قید ہوں میں عشاء کی نماز پڑھ کر یہاں آیا تھا اور اپنے بچے کی دراندازی سے بچنے کے لیے دروازہ لاک کر دیا تھا دوبارہ دروازہ کھولنے کی کوشش میں لاک ٹوٹ گیا دروازہ توڑنے سے بچنے کے لیے میرے گھر والے اور میرے دوست پچھلے چار گھنٹے سے کسی چابی والے کی تلاش میں ہیں مگر بے سود بھوک پیاس اور اس قید میں جو سب سے بڑی دریافت میں نے کی ہے اور جسے اس وقت میں تحریر کر رہا ہوں وہ قرآن مجید کی ایک آیت کا مفہوم ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پس چکھو عذاب کا مزہ جیسے تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا آج ہم بھی تمہیں بھول چکے ہیں اور چکھو ہمیشہ رہنے والے عذاب کا مزہ اپنے اعمال کی پاداش میں یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر چودہ ہے اسی صورت کی آیت نمبر بیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اس میں دھکیل دیے جائیں گے اپنے ہی گھر میں اور اس احساس کے ساتھ کہ میرے گھر والے رشتہ دار اور میرا عزیز دوست ضیا مسلسل مجھے یاد رکھے ہوئے اور مجھے باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں میرے لیے یہ قید کاٹنا آسان ہے مگر مجھے یہ احساس بھی ہو رہا ہے کہ جہنم میں قید ان لوگوں کی بے کسی کا کیا عالم ہوگا جن کو جہنم کے قید خانے میں بدترین عذاب دیے جا رہے ہوں گے یہاں سے نکلنے کی واحد امید اللہ کی ذات ہوگی مگر اللہ انہیں بھول چکا ہوگا اب رہے جہنم کے دروازے تو ان پر جہنم کے وہ سخت گیر داروغہ تعینات ہوں گے جو ان کے باہر نکلنے کی ہر کوشش ناکام بنا دیں گے کاش انسان اس دن کے آنے سے قبل جہنم کی اس مایوسی اور اس کے عذاب کی شدت کو سمجھ لیں کاش قید خانے میں جانے سے قبل لوگ خود کو اس قید سے چھڑا لیں صحت کا راز پچھلی تین دہائیوں میں ہمارے ملک میں جس جائز کاروبار نے سب سے زیادہ ترقی کی ہے ان میں فارمیسی یا دوا فروشی سر فہرست ہے اس کی وجہ ہمارے ہاں لوگوں کی صحت کا مسلسل گرتے رہنا ہے صحت کی یہ خرابی کئی پہلوؤں سے بڑی المناک بات ہے پہلی یہ کہ اس کے نتیجے میں لوگ نسبتاً کم عمری میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں ہارٹ اٹیک شوگر اور بلڈ پریشر وغیرہ جیسے امراض لوگوں کو طبعی عمر سے پہلے ہی موت کے شکنجے میں جکڑ دیتے ہیں دوسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ جب تک جیتے ہیں مسلسل امراض کی زد میں رہتے ہیں ہر موسمی تبدیلی کے ساتھ وائرل انفیکشن اور بخار وغیرہ سے لے کر جان لیوا امراض تک بہت سے لوگوں کے لیے زندگی کا لازمی حصہ بن جاتے ہیں کمزور صحت کا تیسرا اور سب سے عام پہلو یہ ہے کہ انسان طاقت اور توانائی کے اس سر چشمے کے بغیر زندگی گزارتا ہے جس میں زندگی کا سارا لطف پوشیدہ ہوتا ہے تھکان نڈھالپن پن کمزوری اور کام کرنے کی کمتر استعداد تو وہ چیزیں ہیں جن سے مستثنا لوگ ڈھونڈنے آسان نہیں ہوں گے ان سب کے ساتھ یہ حقیقت بھی پیش نظر رہے کہ آج کے دور میں بیمار ہونا ایک بہت مہنگا سودا ہے دکھ اور تکلیف جھیلنے اور کام کاج سے دوری کے علاوہ چھوٹی سے چھوٹی بیماری پر اتنے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں کہ ان پیسوں سے انسان اپنی بہت سی ضروریات پوری کر سکتا ہے یہ سارا المیہ اس حقیقت کے باوجود رونما ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کو بیماریوں سے لڑنے اپنی طاقت برقرار رکھنے کی غیر معمولی صلاحیت عطا کی ہے شرط صرف یہ ہوتی ہے کہ ہم ان چند بری عادتوں سے خود کو بچا لیں جو انسان کو پہلے کمزور پھر بیمار اور پھر بیکار کر دیتی ہیں یہ عادتیں تو کئی ہیں لیکن ان میں سے سب سے اہم اور بنیادی عادت نامناسب خوراک ہے ہمارے ملک میں یہ المیہ ہے کہ تیل اور مٹھاس اور مرچ مسالوں کی لت لوگوں کو اس قدر پڑ چکی ہے کہ ان چیزوں کی کمی کے ساتھ وہ کوئی غذا کھانا پسند ہی نہیں کرتے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اشیاء اور ان سے بننے والی اکثر بازاری چیزیں بہت مہنگی بھی ہوتی ہیں اور غیر معیاری بھی ہوتی ہیں جو برس ہا برس کے استعمال کے بعد جسم کو کھوکھلا کر دیتی ہیں جبکہ ان چیزوں کو کم کر کے گھر کے بجٹ کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے دوسری طرف انتہائی طاقتور غذا اللہ کی عنایت سے آج بھی تمام غذاؤں میں سب سے سستی ہے یہ غذا سبزی ہے جس کا کثرت سے استعمال اور خاص طور پر سلاد کی شکل میں کچی سبزی کا استعمال جسم کی مدافعت اور طاقت دونوں کو بہت بڑھا دیتا ہے اسی طرح سیزن کے پھل عام طور پر سستے ہوتے ہیں کم از کم گوشت کے مقابلے میں تو یہ پھل بہت سستے ہوتے ہیں وہ گوشت جو زیادہ تیل اور مسالہ جات کے بغیر منہ سے اتارنا مشکل ہوتا ہے اس کے بعد جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ فراخی دیں وہ سفید گوشت زیادہ مقدار میں پھل دودھ وغیرہ کے ذریعے اور تیل اور چینی اور ان سے بنی مصنوعات کو بہت کم کر کے دو تین برس میں ایسے نتائج حاصل کر سکتے ہیں کہ پھر برسوں نہ وہ بیمار ہوں گے اور نہ ساٹھ کی دہائی سے قبل بڑھاپا ان کی دہلیز پر دستک دے گا ایسے لوگ اگر حساب کتاب رکھیں تو انہیں کچھ ہی عرصے میں معلوم ہو جائے گا کہ جتنی رقم وہ ڈاکٹروں اور دوائیوں کے پیچھے ضائع کر رہے تھے اب وہ رقم بآسانی وہ بہتر غذا پر لگا سکتے ہیں اس سے بڑھ کر وہ نہ صرف بیماری کی تکلیف اور بیکاری سے بچ جاتے ہیں بلکہ بہت سے ایسے امراض سے بھی محفوظ رہتے ہیں جو انسان کی جان کے لیے خطرہ ہوتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ صحت اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے یہ نعمت اس وقت تک ہم سے نہیں روٹتی جب تک ہم نامناسب غذا کے ہتھوڑے مار کر اسے باہر نہ نکال پھینکے انسان اور خدا اس دنیا میں لاکھوں کروڑوں اقسام کی انواع حیات پائی جاتی ہیں مگر ان میں سے صرف انسان ہے جو چیزیں تخلیق کر سکتا ہے انسان کی صلاحیت کا اظہار یوں تو ابتدا ہی سے ہو گیا تھا مگر اس دور میں یہ تخلیقی صلاحیت ایک نئی دنیا کا ظہور کر چکی ہے ہر سمت اور ہر جگہ انسانی تخلیقات کے ایسے کرشمے جلوہ گر ہیں کہ ان کا شمار ناممکن نظر آتا ہے شاید یہی وہ پس منظر ہے جس میں اقبال نے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے یہ کہنے کی جرت کی تھی تو شب آفریدی چراغ آفریدم صفال آفریدی ایاغ آفریدم بیابان و کوہسار و راغا فریدی خیابان و گلزار و باغا فریدم منانم کے از سنگ نہ سازم منانم کے از زہر نوشی نہ سازم اللہ تعالیٰ سے یہ خوبصورت اور جرت آمیز مکالمہ اقبال ہی کر سکتے تھے جو خود انسان کی صفت خلاقیت کا ایک بہترین نمونہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے رات پیدا کی تو میں نے چراغ بنا لیا تو نے مٹی بنائی تو میں نے اس سے پیالہ بنا لیا تو نے صحرا پہاڑ اور میدان بنائے تو میں نے راستے چمن اور باخ بنا لیے میں وہ ہوں جس نے پتھر سے آئینہ بنایا اور زہر سے تریاق پیدا کر لیا انسان کی یہی وہ تخلیقی صلاحیت ہے جس کی بنا پر تمام جاندار مخلوقات کی تخلیقی صلاحیت مل کر بھی تنہا ایک انسان کی تخلیقی صلاحیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی بلا شبہ یہ انسان کے لیے ایک انتہائی قابل فخر مقام ہے مگر یہ فخر اس وقت سراپا اجز بن جاتا ہے جس وقت انسان کی نظر عالم کے پروردگار کی تخلیقی صلاحیت کی طرف اٹھتی ہے انسان پروردگار عالم کی تخلیقی قوت کے مقابلے میں اتنا پیچھے ہے کہ تمام انسان مل کر آج تک خدا کے طریقہ تخلیق کی ادنا اور بھونڈی سی نقل بھی تیار نہیں کر سکے خدا کا طریقہ تخلیق کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے انسانوں کا طریقہ تخلیق سمجھ لیجئے انسان جب چیزیں بناتے ہیں تو ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک وقت میں ایک یا کئی انسان مل کر ایک ہی چیز بنا سکتے ہیں مثلا ایک دستکار ایک وقت میں ایک پیالہ بنا سکتا ہے صنعتی دور کے بعد انسان نے میس پروڈکشن کا طریقہ ایجاد کر لیا جس میں صنعتی پلانٹ اور کارخانوں میں ہزاروں لاکھوں اشیاء ایک ساتھ تیار ہو سکتی ہیں مگر پھر بھی یہ انسان کی مجبوری ہے کہ ہر چیز بنانے کے لیے ایک انسان یا مشین کی ضرورت ہر حال میں باقی رہتی ہے دوسری طرف رب العالمین کا طریقہ تخلیق یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ ایک چیز بہترین ساخت پر بنا دیتے ہیں اس کے بعد یہ چیز یا تخلیق اپنے جیسی چیزیں پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے آم کا درخت اگتا ہے جس سے آم پیدا ہوتے ہیں انہیں آموں کی گٹھلیوں سے نئے درخت لگ جاتے ہیں نباتات حیوانات اور انسان ہر جگہ یہی طریقہ تخلیق کام کر رہا ہے کہ پیداوار ہی کچھ عرصے بعد پیداواری یونٹ بن جاتی ہے اور ختم ہونے سے پہلے اپنے جیسی متعدد چیزیں پیدا کر جاتی ہے انسان کا عجز یہ ہے کہ وہ جو چیز بناتا ہے اس میں تمام تر توجہ اس بات پر ہوتی ہے کہ وہ چیز اپنا مقصد تخلیق بہترین طریقے پر حاصل کر سکے مثلا ایک لائٹ اس طرح بنائی جاتی ہے کہ وہ کم سے کم جگہ گھیر کر زیادہ سے زیادہ روشنی پیدا کر سکے اگر لائٹ بنانے کا کارخانہ بھی لائٹ کے ساتھ بنانے کی کوشش کی جائے گی تو یہ ہر اعتبار سے ایک ناقابل عمل آئیڈیا ہوگا جبکہ پروردگار کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تخلیقی یونٹ اپنا پیداواری یونٹ ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے اور جب وہ تخلیقی یونٹ اپنے کمال پر پہنچتا ہے تو وہ اگلی نسل کو تیار کرنے کے لیے ایک پیداواری یونٹ بھی بن جاتا ہے جیسے آم کے درخت کا کمال آم کی پیداوار ہے جس کے بعد انہی آموں سے نئے درخت پیدا ہو جاتے ہیں جب غور و فکر کرنے والی انسانی آنکھ اس حقیقت پر متنبع ہوتی ہے تو انسان کی تمام تر تخلیقی صلاحیتوں کا رخ خدا کی حمد تخلیق کرنے کی طرف مڑ جاتا ہے وہ رب کی عظمت کا اعتراف کر کے بے اختیار سجدے میں گر جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اے پروردگار میں بندہ یا جس تیری حمد کیا کروں تیری حمد تو پہاڑ اپنی بلندی میں آسمان اپنی رفت میں درخت اپنی شادابی میں دریا اپنی روانی میں سمندر اپنی وسط میں زمین اپنے پھیلاؤ میں چاند تارے اپنی چمک میں اور پھول اپنی خوشبو میں کر رہے ہیں زمین و آسمان تیرے نباتات و حیوانات تیرے حیات و کائنات و جمادات تیرے یہ سب مل کر تیری حمد تسبیح اور کبریائی کر رہے ہیں میں بھی ان کے ساتھ تیری عظمت اور خلاقی کا گواہ ہوں تو میری گواہی کو قبول فرما یہی وہ گواہی ہے جسے خالق کائنات اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کرتے ہیں اور اسی کے نتیجے میں وہ انسان کو اپنی بہترین تخلیق یعنی فردوس کی بادشاہی میں ہمیشہ ہمیشہ کے و آرام کے درمیان بسا دیں گے